آپ جانتے ہیں کہ آدمی چیزوں کو فار گرانٹ لیتا رہتا ہے جب آپ پانی اور کھانا ہر چیز مل رہی ہے آپ کو تو آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ کیسی بلیسنگ ہے کتنی بڑی چیز ہے یہ تو جب آپ کو اس سے روکا جاتا ہے اس کا ایکسپیرئنس آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو تو کیا میرا حال ہو جائے گا پھر جب ملتا ہے آپ کو یعنی دن میں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملی پھر شام کو افطار کے وقت ملی تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کیسی اہم چیز ہے اس وقت اس وقت دل سے شکر کا الفاظ نکل پڑتے ہیں جس رسول اللہ نے جب افطار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ذہب زما و قلت تلا و سبت لرج ان شاء اللہ تعالی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی ان شبدوں پر سوچئے کہ آدمی جب پیاسا ہو الگ رہا ہو اور اس طریقے سے دن گزارنے کے بعد شام کو جب پانی پیتا ہے وہ تو عجیب کیفیت ہوتی ہے اسی کو آپ نے فرمایا کہ زما وقتل ترو پیاس چلی گئی رگہ تر ہو گئی تو اس وقت جو کلمہ نکلتا ہے اسی کا نام ہے شکر شکر کا لپ سروس کا نام نہیں ہے شکر جو ہے دل کی پوری فیلنگ کے ساتھ پوری کیفیت کے ساتھ دل کے پورے احساس کے ساتھ جو بات جو, جو اکنالج کرتے ہیں خدا کی بلیسنگ کا اس گہرے اکنالج گہرے اکنالجمنٹ کا نام ہے شکر